عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنخو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں جو ان کی ماں پر واجب تھی اور اسے پوری کرنے سے پہلے وہ مر گئی فتوا پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف سے نظر تم پوری کرو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھیالیس یہ حدیث صحیح ہے